حضرت مصور بن یزید مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے نماز میں قرآت فرمائی اور اس میں سے کچھ آیات گئیں جنہیں آپ نے تلاوت نہیں فرمایا تو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی ہے آپ نے فرمایا تو تو نے مجھے یاد کیوں نہ کرا دی سلیمان نے اپنی روایت میں کہا کہ اس آدمی نے کہا میں سمجھا شاید یہ منسوخ ہو گئی ہے سلیمان نے اس سند کو یوں بیان کیا حدثنی مصور ابن یزید الاسدی المالکی یعنی تصریح حدیث اور وضاحت نصب کے ساتھ ابو حدیث نمبر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی اور اس میں قرآت کی تو کچھ غلط ہو گیا جب فارغ ہوئے تو حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ مجھے بتا دیتے سننے ابو داود حدیث نمبر نو سو سات با